چار مہینے یوں تو ہر مراقبہ ذہن کو یکسوئی بہجتا ہے اور یکسوئی کے نتیجے میں سکون حاصل ہوتا ہے لیکن چار مہینوں پر مشتل مراقبے کا یہ پروگرام خاص طور پر فوائد کا حامل ہے ان چار مہینوں کے مراقبہ جات پر عمل کر لیا جائے تو مندرجہ ذیل الجھنوں الجھنوں اور بیماریوں کا شافی علاج ہو جاتا ہے پہلا مہینہ ذہنی سکون کا حصول طبیعت میں ٹھہراؤ اور اطمینان ذہنی انتشار اور وسوسوں سے آزادی دوسرا مہینہ گھبراہٹ اور پریشانی سے نجات بلڈ پریشر کا خاتمہ تیسرا مہینہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت چوتھا مہینہ گہری اور میٹھی نیند پہلا مہینہ ایک سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جائیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر سانس کی مشق نمبر ایک پر عمل کریں اس کے بعد نمبر دو فرش یا چوکی پر لیٹ کر استغراق کی مشق نمبر ایک انجام دے لیٹنے میں سر شمال کی طرف اور پیر جنوب کی سمت رکھیں یہ مشق دس منٹ تک کریں تین استغراق کی مشق کے بعد مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر تصور کریں کہ آپ کے اوپر نیلے رنگ کی روشنیاں برس رہی ہیں مراقبے کی مدت پندرہ منٹ ہے چار رات سونے سے پہلے استغراق کی مشک نمبر ایک دس منٹ تک کریں اس کے بعد بات کیے بغیر بستر میں چلے جائیں اور سو جائیں دوسرا مہینہ صبح سانس کی مشق کے بعد استغراق کی مشک نمبر دو کریں اس کے بعد استغراق کی مشق نمبر ایک انجام دے اور یہ تصور کریں کہ آپ کے اوپر سبز روشنی بارش کی طرح برس رہی ہے رات کو سونے سے استغراق کی مشق نمبر ایک دس منٹ تک کریں اس کے بعد بعد کیے بغیر بستر میں چلے جائیں اور گلابی رنگ روشنی کا مراقبہ کریں تیسرا مہینہ دوسرے پروگرام دوسرے ماہ کا پروگرام جاری رہے گا چوتھا مہینہ فرق یہ کریں کہ صبح سانس کی مشق کے بعد استغراق کی مشق ترک کر کے یہ مشق کریں سانس کی مشق کی نشست میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں اور تصور کریں کہ فضا سے صحت اور توانائی اور نیند کی لہریں سانس کے ذریعے جسم میں جذب ہو رہی ہیں جب سینہ سانس سے بھر جائے تو بغیر روکے سانس کو خارج کر دیں یہ مشق پانچ منٹ کریں غذائی احتیاط زیادہ چکنائی سکیل اور بادی اشیاء تیز مرچ مصالحوں اور تیز نمک سے پرہیز کریں موسم کی سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کیا جائے شخصیت میں نکھار کشش اور مقناطیسی سی قوت پیدا کرنے کے لیے حسب ذیل پروگراموں میں ایک حسب ذیل پروگراموں پر ایک ایک ماہ عمل کریں نمبر ایک صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جائیں اور سانس کی مشق نمبر ایک پر عمل کریں سانس کی مشق کے بعد فرش یا چوکی پر پش کے بل لیٹ جائیں دونوں پیر پھیلا لیں اور ہاتھ پہلو کے ساتھ رکھیں دونوں نتنوں سے آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں اور تصور کریں کہ زمین کی مقناطیسی سی لہریں جنوب کی طرف سے آتی ہوئی آپ کے اندر سے گزر کر شمال کی طرف جا رہی ہیں تصور کریں کہ یہ لہریں انتہائی شمال کو پہنچ کر فضا میں واپس سفر کرتی ہوئی جنوب کی طرف واپس جا رہی ہیں جس وقت لہروں کی واپسی کا تصور کریں آپ کی سانس باہر جا رہی ہو گویا لہروں کے سفر کو دائرے کی صورت میں تصور کرنا ہے جنوب سے شمال کو آتے ہوئے لہریں جسم میں سے ہوتی ہوئی گزریں گی اور شمال سے واپس جنوب کو جاتے ہوئے باہر سے گزر کر جائیں گی یہ مشق پہلے دن پانچ منٹ تک کریں پھر بدتریج وقت بڑھا کر دس منٹ تک لے جائیں نمبر دو پہلے ماں کا پروگرام جاری رہے گا نمبر تین سانس کی مشق اور لہروں کا مراقبہ جاری رکھیں ان دونوں مشقوں کے بعد شغل آفتابی پر عمل کریں اس شغل کا وقت اس طرح مقرر کریں کہ جب سانس کی مشق اور لہروں کا مراقبہ ختم ہو شغل آفتابی کا وقت شروع ہو جائے سورج ہمارے نظام سیارگان میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور روشنی اور توانائی کا ذریعہ ہے روشنی سورج کی روشنی سے ہمارے سیارے پر زندگی کے آفال متحرک رہتے ہیں پودے اور جاندار دونوں سورج کی توانائی سے فیض حاصل کرتے ہیں سورج کی توانائی کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ذہیرہ کرنے اور استعمال کرنے کے لیے کئی طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان طریقوں سے نہ صرف اعصابی ایجاد ان طریقوں سے نہ صرف اعصابی ایجاد کیے گئے ہیں ان طریقوں سے اعصابی نظام میں قوت بھی پیدا ہوتی ہے بلکہ مقناطیسیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے مضبوط اور توانائی سے بھرپور اعصاب نظام دنیاوی اور روحانی دونوں معاملات میں بہت ضروری ہے شغل آفتابی کا ایک آسان اور محفوظ طریقہ یہ ہے صبح سورج نکلنے سے ذرا پہلے کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو جائیں یہ مقام کوئی پہاڑی پل گھر کی چھت یا بالکنی ہو سکتا ہے جگہ اور حالات کے مطابق آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں یا سیدھے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیں آپ کا منہ اس طرف ہونا چاہیے جہاں سے سورج نکلتا ہے جیسے ہی سورج افق سے نمودار ہونا شروع ہوا آنکھیں بند کر کے سورج کی طرف توجہ مرکوز کریں آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچے اور تصور کریں کہ سورج کی روشنی توانائی کی صورت میں آپ کے جسم میں جذب ہو رہی ہے جب سینہ سانس سے بھر جائے تو تصور کریں کہ یہ توانائی پورے جسم میں پھیل گئی ہے پھر سانس کو آہستہ آہستہ باہر نکال دیں پہلے دن ایک منٹ یہ شغل کریں پھر ہر دس دن کے بعد ایک منٹ بڑھا دیں اور اسی طرح وقت بڑھا کر تین منٹ کر دیں مطلع ابر آلود ہو تو اسی طرح یہ عمل کریں فرق صرف یہ ہوگا کہ سانس اندر کھینچتے ہوئے تصور کریں کہ افق پر سورج موجود ہے اور اس کی توانائی کی لہریں آپ کے اندر جذب ہو رہی ہیں سانس نمبر چار سانس کی مشق نمبر ایک ترک کر کے مشق نمبر دو شروع کر دیں دیگر مشقیں حسب سابق جاری رہیں گی غذائی احتیاط مرغن اور مسالہ دار غذاؤں سے اجتناب کریں ابلے ہوئے کھانے کھائیں البتہ بہت کم مقدار میں زیتون کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے سگریٹ نوشی ترک کر دیں چائے صرف دو وقت پئیں قوت مدافعت ہم اپنی رات دن کی مصروفیات کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ واقعات ایسے ہیں کہ زیادہ اوقات ایسے ہیں جب ہمارے اعصاب دباؤ میں رہتے ہیں دفتر پہنچنے کی جلدی ٹریفک کا شور دھواں پولیوشن اور دفتری معاملات دماغ پر بوجھ ثابت ہوتے ہیں مختلف سماجی اور گھریلو معاملات زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے اعصاب پر فکر بن کر سوار رہتے ہیں رات کو تیز روشنی اور دیر تک جاگنے سے اعصاب و عضلات کو آرام کا پورا موقع نہیں ملتا ان تمام حالات سے قوت مدافعت بدتریج کم ہوتی لگتی ہے اور جسمانی نظام کے افعال اپنا معمول پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف امراض موقع پاتے ہی روگے جاں بن جاتے ہیں اگر ہم ان عوامل سے حد الوسا دور رہیں اور ساتھ میں کچھ وقت ایسا نکال لیں جس میں آسابی اور جسمانی نظام کو اپنا کام کرنے کا بھرپور موقع مل سکے تو ہم اپنی صحت برقرار رکھتے ہوئے امراض کے خلاف مؤثر قوت مدافعت پیدا کر سکتے ہیں دماغی کمزوری اعصاب کی کمزوری سے تعلق رکھنے والی کیفیات کے تدارک کے لیے نیلی روشنیوں کا مراقبہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس مراقبے کا پروگرام حسب ذیل ہے علی صبح ضروریات سے فارغ ہو کر شمال کی جانب رخ کر کے بیٹھ جائیں سانس کی مشق نمبر ایک انجام دے پھر بند کر کے یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلے رنگ کی روشنیاں جاری رکھیں رات کو سونے سے پہلے بھی اس مراقبے کو دس سے پندرہ منٹ تک کیا جائے چند ہفتوں میں نتائج سامنے آ جائیں گے تاہم بہتر اور مستقل فائدے کے لیے کئی ماہ تک اس پروگرام پر عمل جاری رکھا جائے روحانی نظریہ علاج امراض اور بیماریوں کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد سینکڑوں سے تجاوز کر جاتی ہے ان امراض کی نوعیت اور وجوہات بھی الگ الگ ہیں روحانی نظریہ علاج کے مطابق امراض کے دو رخ ہیں ایک جسمانی اور دوسرا ذہنی یا روحانی جسمانی نظام میں کئی بے اعتدالی کہ امراض کے جسمانی وجود کے ساتھ ساتھ روحانی یا ذہنی وجود پر ضرب لگا لی جائے اور ذہنی طور پر اس کی نفی کی جائے تو بہت جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے نہ صرف جلد شفا حاصل ہو جاتی ہے بلکہ پیچیدہ اور لا علاج امراض سے بھی نجات ممکن ہے چونکہ بیماریوں کا روحانی پہلو اس کتاب کا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم تفصیل میں جائے بغیر ایک ایسا عمومی پروگرام درج کر رہے ہیں جس کے ذریعے امراض میں قوت شفا کا زیادہ سے زیادہ ذہرہ کیا جا سکتا ہے جس قدر ذہیرہ زیادہ ہوگا اور مریض کی قوت یقین ارتکاز حاصل کرے گی وہ شفا کے قریب ہوتا جائے گا رات کو جلد سو جائیں اور صبح بیدار ہو جائیں بیدار ہونے کے وقت بیدار ہونے کا وقت نماز فجر سے نصف گھنٹہ قبل ہونا چاہیے بابزو ہو کر سانس کی مشق نمبر ایک انجام دے ذہن کو تمام خیالات سے آزاد کر کے چہل قدمی کریں اور یا حفیظ کا ورد کرتے رہیں یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آ جائے نماز فجر کے بعد مراقبہ میں بیٹھ کر یہ تصور کیا جائے کہ صاحب مراقبہ عرش الہی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور عرش سے اسم یا شافی کی نورانی شعائیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں دس سے پندرہ منٹ یہ تصور کیا جائے چند ماہ اس مراقبے پر عمل کرنے سے مریض کی طبیعت سہل کی صحت کی جانب مائل ہو جاتی ہے اور بلاہر مریض اچھا ہو جاتا ہے رنگ و روشنی کا مراقبہ زمین پر موجود ہر شے میں کوئی نہ کوئی رنگ نمایاں ہے کوئی شے بے رنگ نہیں ہے کیمیاوی سائنس بتاتی ہے کہ کسی عنصر کو شکست و ریحت سے دوچار کیا جائے تو محسوس قسم کے رنگ سامنے آتے ہیں رنگوں کی یہ محسوس ترتیب کسی عنصر کی ایک بنیادی خصوصیت ہے چونکہ ہر عنصر میں رنگوں کی ترتیب جدا جدا ہے یہی قانون انسانی زندگی میں بھی نافذ ہے انسان کے اندر بھی رنگوں اور لہروں کا مکمل نظام کام کرتا ہے رنگوں اور لہروں کا خاص توازن کے ساتھ عمل کرنا کسی انسان کی صحت کا ضامن ہے اگر رنگوں میں رد و بدل ہو جائے تو انسانی طبیعت میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جذبات اور محسوسات میں رنگوں کا کردار نہایت اہم ہے یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بری خبر سن کر چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے خوف کے عالم میں چہرے کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے غصے کی حالت میں آنکھیں اور چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے اگر کسی کمرے کی دیواروں کا رنگ گہرا سرخ ہو تو طبیعت پر بار محسوس ہونے لگتا ہے اگر اسی کمرے کی دیواروں کا رنگ نیلگو کر دیا جائے تو طبیعت سکون محسوس کرتی ہے سرسبد و شاداب درخت اور رنگ برنگے پھول دیکھ کر ذہنی اور جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے لیکن یہی پودے جب حضا میں سبز لباس اتار کر زرد پیرہن اوڑھ لیتے ہیں تو انہیں دیکھ کر محسوسات بدل جاتے ہیں نظریہ رنگ و نور ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف انسان کے جسم بلکہ حواس میں بھی رنگوں کی محسوس مقداریں کام کرتی ہیں اگر کسی وجہ سے رنگوں کے نظام میں تبدیلی واقع ہو جائے کسی رنگ کی کمی ہو جائے کوئی رنگ زیادہ ہو جائے یا رنگوں کے تناسب میں فرق آ جائے تو محسوسات میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے علم روحانیت میں شاگرد کے اور روشنی میں رد و بدل کیا جاتا ہے تاکہ شاگرد کا ذہن لاشوری حواس کے قریب ہو جائے مراقبے کی مسلسل مشق سے بھی روشنیوں کے نظام میں رنگینی بڑھنے لگتی ہے یہ ضروری ہے کہ روشنیوں اور رنگوں کی تبدیلیاں کسی صلاحیت کو بیدار کرنے میں استعمال ہوں اگر رنگوں اور روشنیوں کا اضافہ کسی صلاحیت کسی حص کی تعمیر میں حرچ نہیں ہوتا تو ان سے معمول کے حواس متاثر ہونے لگتے ہیں روحانی استاد شگرد کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا معائنہ کرتا رہتا ہے حسب ضرورت ان میں تصرف کی قوت سے کمی بیشی کرتا ہے تاکہ رنگوں اور روشنیوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ شعور کی قوتیں بھی کام کرتی رہیں اس کے برعکس جب ایک عام شخص میں رنگوں اور روشنیوں میں معمول سے ہٹ کر تبدیلی واقع ہوتی ہے تو طبیعت اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کا مظاہرہ کسی نہ کسی طبعی یا ذہنی تبدیلی کی صورت میں ہوتا ہے ہم اس کو کسی نہ کسی بیماری کا نام دیتے ہیں مثلا بلڈ پریشر کینسر فساد ہون ہون کی کمی سانس کے امراض دکو سل گھنٹیا ہڈیوں کے امراض اعصابی تکالیف اور دیگر غیر معمولی احساسات اور جذبات وغیرہ روحانی علوم کے طالب میں کس قدر اور کس طرز پر رنگ و روشنی میں تبدیلی کی جائے اس کا تعین صرف ایک ماہر استاد ہی کر سکتا ہے طبیعت کا رجحان ذہن کی قوت طرز فکر طبعی ساخت اور دیگر بہت سارے عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے مراقبے کے ذریعے رنگ روشنی کو جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے طریقہ نمبر ایک آرام دہ نشست میں بیٹھ کر تصور کریں کہ رنگ اور روشنی کی لہریں پورے جسم میں جذب ہو رہی ہیں طریقہ نمبر دو مراقبے میں تصور کریں کہ رنگ یا روشنی کی لہر آسمان سے نازل ہو کر دماغ میں جذب ہو رہی ہے طریقہ نمبر تین مراقبے میں تصور کیا جائے کہ گرد و پیش کا پورا ماحول روشنی سے معمور ہے طریقہ نمبر چار یہ تصور کیا جائے کہ مراقبہ کرنے والا روشنی کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے طبی اور جسمانی لحاظ سے ہر رنگ اور روشنی کے الگ الگ حواس ہیں جب کسی روشنی کا مراقبہ کیا جاتا ہے تو ذہن میں کیمیابی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور دماغ میں مطلوبہ روشنی کو جذب کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے چونکہ طبی اور نفسیاتی امراض اور ان کا علاج اس کتاب کا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس موضوع پر تفصیل میں نہیں جائیں گے البتہ ایسے نفسیاتی آوارث جو ذہنی ٹوٹ پوٹ سے پیدا ہوتے ہیں ان کے تدارک کے لیے رنگوں اور روشنیوں کے مراقبے پیش حدمت ہیں نوٹ کسی رنگ یا روشنی کا مراقبہ کیا جائے اس کے لیے استاد کی رہنمائی اشد ضروری ہے نیلی روشنی نیلی روشنی سے دماغی امراض گردن اور کمر میں درد نیلی روشنی نیلی روشنیوں سے دماغی امراض گردن اور کمر میں درد ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کی خرابی ڈپریشن احساس محرومی کمزور قوت ارادی سے نجات مل جاتی ہے مراقبے کا طریقہ یہ ہے یہ تصور کیا جائے کہ میں آسمان کے نیچے ہوں اور آسمان سے روشنی اتر کر میرے دماغ میں جمع ہو رہی ہے اور پورے جسم سے گزر کر پیروں کے ذریعے زمین میں ارتھ ہو رہی ہے جمیل الدین گجرا والا سے لکھتے ہیں گردن اور کمر کے درد کے لیے نیلی روشنی کا مراقبہ ہدایت کے مطابق کیا پہلے دن روشنی کا تصور کچھ زیادہ گہرا نہ تھا مگر دوسرے دن یوں محسوس ہوا جسے نیلی روشنی کی ایک بڑی سی شعا آسمان سے اتر کر میرے دماغ کے اندر داخل ہو رہی ہے سارا دماغ نیلی روشنی سے بھر گیا پھر یہ روشنیاں دل میں داخل ہونے لگی اور دل سے اتر کر میدے سے ہوتی ہوئی پاؤں کے ذریعے زمین میں ارتھ ہونے لگی میری نظر ارتھ ہونے والی روشنیوں کی جانب گئی یوں لگا جیسے جسم سے نکلنے والی روشنیاں جسم میں داخل ہونے والی روشنیوں کے مقابلے میں کسیف ہیں خیال آیا کہ آنے والی روشنیوں کے بہاؤ نے بیماری کو اپنے ساتھ بہا کر جسم سے باہر نکال دیا ہے پندرہ منٹ کی سمل کے بعد طبیعت ہلکی ہو گئی مراقبے کے ہاتھ میں پر درد میں ایک حد تک افاقہ تھا ایک ماہ مسلسل یہ عمل کرنے سے اب میں مکمل طور پر شفا یاب ہوں رضیہ سلطانہ ٹنڈو آدم سے لکھتی ہیں میں عرصہ تین سال سے ڈپریشن میں مبتلا تھی مجھ پر وقتاً فوقتاً مایوسی کے دورے پڑا کرتے تھے حالانکہ بظاہر کوئی وجہ دکھائی نہ دیتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی خوشی کے نام سے تو میں ضرور واقف تھی مگر اس کے احساس سے زندگی محروم تھی نیلی روشنی کے علاج نے میری دنیا ہی بدل ڈالی چھ ہفتوں کے مراقبے نے میری کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹا دی ہیں لگتا ہے کہ نیلی روشنیوں نے میرے اندر غم کی لہروں کا رخ پلٹ دیا ہے محمد حامد کراچی سے لکھتے ہیں کہ میری عمر صرف بیس سال ہے کالج میں پڑھتا ہوں مگر قوت ارادی اس قدر کمزور ہے کہ کسی بھی کام کے لیے سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کالج میں کسی سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے قوت ارادی میری اس قدر کمزور ہے کہ کسی بھی کام کے لیے سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کالج میں کسی سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے باوجود کوشش کے میری یہ کمزوری دور نہیں ہو رہی برائے مہربانی اس کے لیے کوئی علاج تجویز کریں ان کے لیے نیلی روشنی کا مراقبے کا علاج تجویز کیا گیا ایک ماہ کے بعد جواب میں حامد صاحب نے اپنی کیفیات یوں لکھیں و کعبہ صاحب عظیمی صاحب آپ بلا شبہ محلوق خدا کے ہمدرد ہیں آپ کی تجویز کردہ نیلی روشنی کے مراقبے نے میری دنیا ہی بدل ڈالی ہے اس ایک ماہ کے دوران میری شخصیت یکسر بدل کر رہ گئی ہے اب میں ایک نارمل حشاش بشاش نوجوان ہوں ہر بات نہایت ہی حد اعتمادی کے ساتھ کرتا ہوں نیلی روشنیوں کے مراقبے میں میری کیفیات مختلف ہیں جن کی مختصر رپورٹ لکھ رہا ہوں پہلے دن روشنی کا تصور ہی نہیں بندا بلکہ ذہن میں خیالات نہایت ہی تیزی سے آتے جاتے رہے آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے ان پر توجہ نہ دی پھر تصور میں آسمان سامنے آ گیا اور نیلے رنگ کے تصور نیلے رنگ کا تصور قائم ہو گیا پھر تقریباً کئی دنوں تک مسلسل ایک سی کیفیت رہی کہ نیلی شعائیں آسمان سے اتر کر میرے دماغ اور قلب میں جذب ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد کئی دنوں تک مجھے اپنا سراپا نیلی روشنیوں کا بنا ہوا دکھائی دیا مراقبے کے بعد میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا رفتہ رفتہ ذہن میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ میں بھی نارمل لڑکوں کی طرح ہر کسی سے گفتگو کر سکتا ہوں اور آج ایک ماہ بعد مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اندر نئے حامد نے جنم لیا ہے میں اب بھی نیلی روشنی کا مراقبہ کر رہا ہوں اور ابھی کافی عرصے تک اسے جاری رکھنے کا ارادہ ہے زرد روشنی نظام ہضم حب سے ریاح آنتو کی دک پیچش قبض بواسیر میدے کا السر وغیرہ کے لیے نہایت ہی مؤثر علاج ہے کیس سلما چودھری ملتان سے لکھتی ہیں میں دو سال سے میدے کے السر کی مریضہ تھی آپ نے زرد روشنی کا مراقبہ کرنے کی ہدایت کی تھی میں اسی طرح تصور کرتی تھی کہ آسمان کے نیچے بیٹھی ہوں اور آسمان سے زرد روشنی نکل کر میرے سر پر سے ہوتی ہوئی میدے ہے دو ہفتے آہستہ روشنی میں تحلیل ہو کر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے دو ہفتے بعد ایک دن مراکمے میں خود بہت یہ بات ذہن میں آ گئی اور اب السر میدے سے غائب ہو چکا ہے اور اب صرف زرد چمکیلی روشنی اور لطیف روشنیاں میدے میں موجود ہیں اس دن کے بعد تقریباً ہر روز یہی کیفیات رہی اور آج ایک ماہ ہو گیا ہے میں نے دوائیں بالکل چھوڑ دی ہیں صرف زرد روشنی کا مراقبہ کر رہی ہوں میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں میں تو آپ کا شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتی آپ نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے کاکڑا ٹاؤن سے منصور احمد لکھتے ہیں مجھے بہت پرانی پیچش کا مرض تھا ہر جگہ سے علاج کرایا مگر ذرا افاقہ نہ ہوا ہمت ہار کر میں تقریباً مایوس ہو کر بیٹھ گیا ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے عظیمی صاحب کا پتہ بتایا کہ تم وہاں جا کر علاج کراؤ میری حالت سنتے ہی عظیمی صاحب نے فرمایا آپ زرد روشنی کا مراقبہ کریں اللہ نے چاہا تو آرام آ جائے گا میں نے کچھ بے یقینی کے ساتھ اس عمل کو شروع کیا کیونکہ میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کرا چکا تھا اور پیسہ بھی اس بیماری پر پانی کی طرح بہا چکا تھا کئی سالوں سے مسلسل پرہیزگاری چل رہی تھی اب یقین نہ آتا تھا کہ اتنے معمولی علاج سے مرض ٹھیک ہو جائے گا بہرحال مراقبہ شروع کیا تو دو دن تک تو تصور ہی نہ جمع پریشان حیالی ستاتی رہی پھر تیسرے دن زرد روشنی کا تصور قائم ہو گیا اور مراقبے میں میری دلچسپی قائم ہو گئی اسی طرح پندرہ دن کے بعد خوب اچھی طرح تصور قائم ہو گیا اور مجھے اپنے اندر ان روشنوں کی کیفیات محسوس ہونے لگی ہر وقت جو بیماری کا دباؤ تھا وہ دھیرے دھیرے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا اسی اسنا میں پیچش میں بھی افاقہ معلوم ہوا مجھے جو پرہیز بتایا گیا تھا اس پر بھی عمل کیا مرض میں کمی آئی تو خود بہت کھانے کو بھی جی چاہنے لگا ایک اور صاحب لاہور سے لکھتے ہیں مجھے آنتو کی دک گزشتہ تین سال سے تھی علاج بھی بتھیرا کرایا مسلسل پرہیز پر گزارا ہوتا رہا مجھے زرد روشنی کا مراقبہ بتایا گیا اور اس کے ساتھ ہی زرد روشنی کا پانی بھی پینے کو کہا گیا مسلسل علاج سے آنتو کی سوزش اور درد میں کافی افاقہ ہو گیا ڈاکٹر نے چیک کیا تو مجھے رپورٹ لکھ کر دی کہ آپ کو بیماری نہیں ہے میں اس دن اس قدر خوش تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار خوشی سے ہمکنار ہوا ہوں اب میں ہر وقت جس محفل میں بیٹھتا ہوں اپنے دوست بھائیوں سے مراقبے سے علاج پر ضرور گفتگو کرتا ہوں میرے نزدیک شکریہ کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس انمول علاج سے فائدہ اٹھائیں نارنجی روشنی سینے کے امراض مثلا دکو سل پرانی کھانسی دما وغیرہ کے لیے مفید علاج ہے ایک صاحب کو سل کا مرض تھا دو سال سے ان کے پھیپھڑے اس قدر متاثر تھے کہ انہیں خون کی الٹیاں ہو جاتی تھیں انہیں نیلی روشنیوں کے مراقبے کے ساتھ ساتھ نارنجی شعاؤں کا تیل مالش کے لیے دیا گیا دو ماہ کے علاج سے ان کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ خون کی الٹیاں پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئیں چھ ماہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اس موزی مرض سے نجات مل گئی عطر حسین پھالیا سے لکھتے ہیں کہ عرصہ بارہ سال سے دمہ کی شکایت میں مبتلا ہوں اور اب تو امید بھی ٹوٹتی جا رہی ہے بڑی آس کے ساتھ اس امید پر رجوع کر رہا ہوں کہ عظیمی صاحب کوئی حسوسی نظر فرمائیں گے انہیں بھی نارنجی شعاؤں کا مراقبہ اور پانی کا علاج کرایا گیا اللہ کے فضل سے بارہ سال پرانی بیماری کا خاتمہ ہو گیا سبز روشنی ہائی بلڈ پریشر اور خون میں حدت سے پیدا ہونے والے امراض جلدی امراض ہارش آتشک سوزاک چھیپ وغیرہ کے علاج ہے کیس نصر اللہ بیگ مردان سے لکھتے ہیں میرے سارے جسم پر ہارش تھی تین سال علاج ہوتا رہا مگر حال یہ تھا کہ ہارش سے زہم بن جاتے تھے بڑی تکلیف تھی بلاہر سبز روشنیوں کے مراقبہ اور سبز روشنیوں کے پانی سے پانچ ماہ کے عرصے میں اس تکلیف سے مکمل نجات مل گئی ناہید فاطمہ میاں والی ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں شدید طور پر مبتلا تھیں اتنی زیادہ کبھی کبھی حالت خراب ہو جاتی کہ گھر کا کام کاج بھی مشکل ہو جاتا اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے بھی نظر انداز ہو رہے تھے صبح و شام سبز روشنی کا مراقبے سے اور رات کو کمرے میں سبز بلب روشن رکھنے سے بیس دن میں حالت سدھر گئی سندس بطول پشاور سے لکھتی ہیں کہ میرے سارے جسم پر چھیپ پڑ جاتی تھی جس کی وجہ سے میں سخت احساس کمتری کا شکار تھی سبز روشنی کے علاج سے میری یہ شکایت اب ختم ہو چکی ہے اس علاج کے ساتھ ساتھ میں نے سمندری سیپ کا علاج بھی کیا تھا سرخ روشنی low blood blood pressure anaemia گھنٹیا دل کا گھٹنا دل کا ڈوبنا توانائی کا کم محسوس کرنا بزدلی نروس بریک ڈاؤن دماغ میں مایوس کن حیالات آنا موت کا خوف اونچی آواز سے دماغ میں چوٹ محسوس ہونا وغیرہ وغیرہ کے لیے سرخ روشنی کا مراقبہ کرایا جاتا ہے کیس ڈاکٹر نیاز حسین لکھتے ہیں ایک سال سے میری بیوی نروس بریک ڈاؤن کا شکار تھی میڈیکل میں اس مرض کے لیے زیادہ تر نشہ آور دوائیاں استعمال کراتے ہیں جس سے دماغ کی حرکت اس قدر سست پڑ جاتی ہے کہ مریض کو نیند آ جاتی ہے نیند کی وجہ سے اس کا اعصابی تناؤ دور ہو جاتا ہے میں نے چھ ماہ تک بیوی کو ان ادویات پر رکھا مگر وہ ان کی عادی ہونے لگی اور دوا نہ کھانے کی صورت میں اس پر نروس بریک ڈاؤن کا پہلے سے بھی شدید دورہ پڑنے لگا میں نے اپنی بیگم کو سرخ روشنیوں کا مراقبہ کرایا بیماری کے اثرات چہرے سے مفقود ہیں بلا شبہ مراقبے سے علاج نہایت ہی مؤثر اور بے ضرر علاج ہے اب میں اکثر اپنے مریضوں کو میڈیکل کے ساتھ ساتھ مراقبے کا علاج بھی بتا دیتا ہوں تاکہ نوہے انسانی اس فیضان نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائے سبغت اللہ لکھتے ہیں کہ میرا دماغ ہر وقت مایوس کن حیالات کی آماج کا بنا رہتا تھا وجہ اس کی کچھ نہ تھی بس دل ہر وقت نیگٹیو سوچ میں ڈوبا رہتا تھا سرخ روشنی کے مراقبے سے میری سوچوں میں مثبت تبدیلی آ گئی جامنی روشنی مردوں کے جنسی امراض اور خواتین کے اندر رحم سے متعلق امراض کا علاج ہے کیس ایک صاحب ڈیرا اسماعیل ہاں سے لکھتے ہیں جنسی کمزوری کی بنا پر میں شادی کے قابل نہ تھا اس کی وجہ سے شدید احساس کمتری کا شکار تھا جامنی روشنیوں کے مراقبہ اور جامنی تیل کی مالش نے میری یہ کمزوری کافی حد تک ختم کر دی ہے ایک خاتون چیچا وطنی سے لکھتی ہیں میری شادی کو عرصہ پانچ سال گزر گئے اولاد سے محرومی تھی ڈاکٹر رحم کے اندر ورم بتاتے تھے بہت علاج کرایا بلاہر جامنی روشنی کا مراقبہ اور جامنی تیل کی مالش نے رحم کے اندر کا ورم دور کر دیا اب میں امید سے ہوں گلابی روشنی مرگی دماغی دورے ذہن اور حافظہ کا ماؤف ہو جانا ڈر اور خوف عدم تحفظ کا احساس زندگی سے متعلق منفی حیالات آنا دنیا سے بیزاری سے نجات پانے کے لیے موثر علاج ہے کیس سلمان انساری ٹھٹھا سے لکھتے ہیں میں عرصہ دراز سے مرغی کے مرض میں مبتلا تھا اس میں بڑی اذیتیں بھی اٹھائی ہیں کئی بار بازار میں چلتے چلتے دورہ پڑ گیا گر گیا اور چوٹیں لگی ایک دوا نہاتے ہوئے دورہ پڑ گیا ایک گھنٹے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا غرض یہ کہ میرے دیکھ بھال کے لیے لوگ ساتھ رہتے تھے جس کا مجھے ہر وقت احساس رہتا تھا بلا ہو عظیمی صاحب کا جنہوں نے گلابی روشنیوں کا مراقبہ تجویز کر کے میری مسیحائی کی ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور پر شفا یاب ہو جاؤں گا شیما نازلی حیدرآباد سے لکھتی ہیں مسلسل ڈر اور خوف نے میری طبیعت میں بزدلی اور احساس شادی کے بعد کی زندگی میرے کسی امتحان سے کم نہ تھی ہر وقت شوہر کا اور نندو کا دل پر اس طرح تاری رہتا کہ باوجود تمام کام کرنے کے دل کی دہشت ختم نہیں ہوتی اور کوئی کچھ کہے نہ کہے میں خود ہر وقت اندر ہی اندر پتے کی طرح لرستی رہتی تھی اس کے ساتھ ہی اللہ میاں کا خوف بھی میرے مزاج کا ایک حصہ بن چکا تھا اپنی نظر میں میرا ہر فعل ایک گناہ لگتا اور میں ہر وقت اللہ سے ڈر ڈر کر معافی مانگتی رہتی اس دباؤ نے میرے تمام اعصاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں ہر وقت مزمحل رہنے لگی میرے شوہر نے مجھے گلابی روشنی کا مراقبہ کرنے کو کہا دو ماہ کی بات آج میں مطمئن ہوں اور کافی حد تک مجھے یقین ہے کہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤں گی